ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرقین قریش آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے مسئلے میں لڑنے اور الجھنے لگے اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے یاد کرو اس دن کو جب جہنم میں وہ اپنے منہوں کے بل گھسیٹے جائیں گے کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو ہم نے ہر چیز تقدیر کے مطابق پیدا کی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو نوے یہ حدیث صحیح ہے